کی قسم ہم تمہاری دھمکیوں سے ڈر جاتے اللہ کی قسم ہمیں تمہاری دھمکیوں سے خوف آ جاتا اگر میر صادق زندہ ہوتا اگر میر جعفر زندہ ہوتا اگر عبداللہ بن ابئی منافق زندہ ہوتا اگر ابو جہل زندہ ہوتا ہم ڈر جاتے اور ڈرنے والے بھی تو مر گئے نہ ڈرنے والے بھی تو مر گئے مگر جو ڈرتے تھے وہ بالکل مر گئے جو نہ ڈرتے تھے وہ آج بھی زندہ ہے میں ڈر جاتا میں بھی حکومت کے احمدوں میں شامل ہو کر ہاتھ جوڑ کے کہتا حضور میں حاضر ہوں اگر چاپلوسی کرنے سے رب مل جایا کرتا رب چاپلوسی کرنے سے نہیں ملتا غیرت سے ملتا ہے عزت سے ملتا ہے شجاعت سے ملتا ہے قربانی سے ملتا ہے اور گلا کٹانے سے ملتا ہے تو گردن کیوں جھکائیں گے